کتاب الایمان والے عبارت نہیں پڑھو کوئی بات الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وحياتهم لنشر علوم الحديث والقرآن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 بسم الله الرحمن الرحيم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله عز وجل أيكم زادتهم هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و... وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا وقولهم وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن إن للإيمان فرائد وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن عيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمد فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة وزنة ودعاؤكم إيمانكم وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن كرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ما قبل سے جو گفتگو چلی آ رہی ہے اس میں ایک مسئلہ ہے استثناء فی ایمان کا یعنی آدمی کو انا مومن کہنا چاہیے یا انا مومن انشاءاللہ کہنا چاہیے تو ایم کا مذہب عبداللہ ابن مسعود اور حضرت القمہ ابراہیم نقی اور سفیان سوری سفیان ابن وینا اور اسی طریقے سے بعض اکابر کا مذہب یہ رہا ہے کہ انا مومن انشاء اللہ کہنا چاہیے اور متکلین اور احناف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ بغیر انشاء اللہ کے مومن کہنا چاہیے وہ حضرات جو استثنا کے قائل ہیں اور ساتھ لگانے کے لیے کہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو موت کے وقت موجود ہو اور اس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ موت کے وقت ایمان موجود ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس لیے تبرک کے طور پر ان شاء اللہ ساتھ لگانا چاہیے ان کی رائے یہ ہے کہ ان شاء اللہ لگا کر انا مومن کہنا چاہیے اور وہ بنیاد اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی انشاءاللہ کہے گا اور یہ بطور تبرک ہوگا بطور تعلیق نہیں ہوگا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت ایمان کی نعمت عطا فرمائیں گے تعلیق مقصود بالکل نہیں ہے تبرک کے طور پر کہا گیا ہے اور تفاول کے طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ آدمی کے انتقال کے وقت اس انشاءاللہ کرنے کی وجہ سے اس کو ایمان کی نعمت حاصل ہوگی حضرات متکلمین اور اسی طریقے سے اہداف وہ علاماً کہنے کے قائل ہیں امام اعظم سے انشاءاللہ اللہ کہنے پر نقیر منقول ہے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں جو ان استعمال ہو رہا ہے اس کی اصل بنیاد تو تعلیق ہے اور وہ شک پر دلالت کرتا ہے کے اعتبار سے وہ تعلیق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شک پر دلالت کرتا ہے تو اگر کوئی آدمی انمومن ان شاء اللہ گا تو سننے والے کو یہ شبہ گزرے گا کہ اس کو اپنے ایمان کے بارے میں شک ہے کیونکہ ان کا استعمال شک کے لیے ہوتا ہے اور وہ تعلیق کے لیے وضع کیا گیا تو اگر ایک آدمی ان شاء اللہ کہہ رہا ہے تو سننے والا اصل کے مطابق یہ خیال کرے گا کہ یہ گوا اپنے ایمان کے بارے میں متردد ہے اس لیے انشاءاللہ اللہ نہیں کہنا چاہیے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اندیشہ ہے کہ انشاءاللہ کہتے کہتے اس کو خود شک ہو جائے جب یہ ہمیشہ انا مومن انشاءاللہ کہے گا تو اس مسلسل کے سیرے کو شک کے سیغے کو استعمال کرنے کی بنا پر اس بات کا امکان ہے کہ اس کو خود شک لاحق ہو جائے تو اس لیے انشاءاللہ نہیں کرنا چاہیے یہ مسئلہ کہ انشاءاللہ کرنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایم کی رائے بھی یہ ہے کہ کہنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے القمہ کی رائے ابراہیم رقی کی رائے سفیان یعنی سفیان سفیان اور کی رائے اور صفیہ ابن سعید خطان کی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے سلف میں اس مسئلے میں بڑا انتشار رہا ہے اور وہ لوگ جو انشاءاللہ کہنے کے قائل نہیں ہے انہوں نے انشاءاللہ اللہ کہنے والوں پر بہت شدت کے ساتھ نکیر کی ہے اور کہا کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو شکی فرقہ ہے اور اس کو شکیہ کہنا شروع کر دیا تو اس طریقے سے یہ غلو <coughs> بہرحال صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے فقہ حنفی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہ انشاءاللہ کہنے کے قائل وہ انشاءاللہ کہنے کے قائل ہے آپ کی فقہ کا بہت سا حصہ ان کی روایات پر موقوف ہے تو پھر آپ کے لیے کیسے یہ درست ہوگا کہ آپ انشاءاللہ کہنے والوں کو شکیہ قرار دیں اور ان کے حوالے سے شدت اختیار کریں یہ ہرگز نہیں مناسب نہیں ہے بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے کہ حضرات حنفیہ اور متقلین کی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نہیں کہنا چاہیے لیکن انشاءاللہ اللہ کہنے والوں کے حوالے سے تجاوز ان الحد اختیار کرنا اور غلو کا طریقہ غور اختیار کرنا اور ان کو شدت کے ساتھ متعون قرار دینا یہ کسی طرح جائز نہیں یہ ایک مسئلہ تھا جو باقی تھا دوسرا ایک مسئلہ اور باقی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں باہمی نسبت کیا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ ان کے اندر تراتف ہے فاخرجنا من منکانتیا من المومنین فما وجدنا فيها غیر بيت من المسلمين یہاں اتحاد معلوم ہو رہا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال دیا وہاں سے فما وجدنا فيها غیر بيت من المسلمین اور وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا جن کو نکالا گیا ان کو مومن بھی کہا جا رہا ہے اور جن کو نکالا گیا ان کو مسلم بھی کہا جا رہا ہے تو اس واسطے اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں میں ترادف ہے دوسری جگہ خال یاقو میں ان کن تم آمن تم بلّہ یا میں ان کن تم آمن تم بلّہ فال توکلو ان کن تم مسلمین ان کم تم آمن تم بلا یا ایمان کا ذکر ہے توکلو تو کم تم مسلمین آگے کو مسلم کہا جا رہا ہے تو یہ پہلی آیت بھی فاخرجنا من کانا فیا من المومنین فما وجدنا فیا غیر بیت من المسلمین یہ بھی اتحاد پر دال ہے اور قال یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلو ان کنتم مسلمین یہ بھی اتحاد پر ڈال اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ بنی الاسلام والا خمس والی ابن عمر کی جو روایت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وإقام الصلاة الزكاة وصيام رمضان وأن من جن امور کو یہاں اسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے وفد عبد القیس میں انہی کو ایمان کے حوالے سے بیان کیا گیا وفد عبد القیس کی حدیث میں بل ایمان بلّہ وحدہ اس کے بعد فرمایا گیا اتدرون مل ایمان و بلّہ وعدہ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ و اقام صلاح الآخری تو ابن عمر کی حدیث میں جن چیزوں کو اسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا وقت عبد القیس کی حدیث میں انہی کو ایمان کی تفسیر میں بیان کیا گیا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں اتحاد تو بین المان اسلام کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہوئی کہ یہ مرادف ہیں دونوں کے ایک ہی معنی اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں ان میں تباہیوں مجید میں کہا گیا ہے قل لم تومنوا امنا قولوا اسلمنا آمنا انہوں نے کہا تھا تو کہا کہ آمنا مت کہو تم مومن نہیں ہو ہاں اسلم کہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر تباہی میں آمنا کہنے سے منع کیا جا رہا ہے اور اسلم کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ایمان اور اسلام میں تباہی ہوں اسی طریقے سے آپ کے سامنے حضرت انس کی روایت پہلے بیان کی تھی الاسلام و ادانی یہ تم ایمان و اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان قلب کی تصدیق کو کہا جاتا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر تباہی اور اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ ان میں تداخل ہے تداخل کا ایک قول نقل کیا گیا اور تداخل کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث میں ایمان عمل افضل ایک حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ای العمل افضل جواب آپ نے دیا ایمان باللہ تو اب ظاہر ہے کہ عمل تو اسلام میں ہوتا ہے علم عمل کا اعتبار تو اسلام کے اندر کیا گیا تو ایل افضل کے معنی ہے ای الاسلام اسلام افضل اور جواب میں آپ ایمان باللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اسلام ایمان میں داخل ہے اور دوسری ایک روایت اور جس کو امام تبرانی نے بیان کیے اور وہ یہ کہ ایل اسلام افضل وہ تو تھا ایل عمل یہاں خود ایل اسلام تو ایل اسلام افضل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ایمان تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان میں اسلام داخل ہے تداخل والی شکل ہے حافظ ابن حضور رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات ارشاد فرمائی انہوں نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان کے لغوی معنی بھی علیحدہ علیحدہ ہے اسلام کے معنی ہے گردن بتا نہادن سر تسلیم خم کر دینا یہ اسلام ہے اور ایمان کے معنی ہے تصدیق تو دونوں کے معنی علیحدہ علیحدہ ایمان کی حقیقت لغویہ تصدیق ہے اور اسلام کی حقیقت لغویہ وہ تسلیم ہے گردن بتاط اسی طرح حقیقت شرعیہ بھی دونوں کی علیحدہ علیحدہ حقیقت شرعیہ کے علیحدہ ہونے کا مفہوم آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے اندر قلب کی تصدیق کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اسلام کے اندر جوارح کے اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے وہاں بات عقیدے کی ہے یہاں بات عمل کی ہے تو حقیقت لغویہ بھی دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہے ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور اسلام نہادن کو کہتے ہیں اور دونوں کی حقیقت شرعیہ بھی علیحدہ ہے کہ ایمان کا تعلق عقائد سے اور اسلام کا تعلق جوارے کے گو سے لیکن تکمیل کے درجے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے حقیقت لغویہ بھی جدا جدا ہے حقیقت شرعیہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے لیکن تکمیل ایک کی دوسرے کے بغیر نہیں ہوگی مثال کے طور پر اعمال جوارح کا آدمی اعتبار اہتمام کر رہا ہے تو اعمال جوارح کا اہتمام جبھی تو سود مند ہوگا جب تصدیق بھی ہو اگر اعمال ظاہرہ کا اہتمام تو ہے لیکن تصدیق نہیں ہے تو وہ بیکار اسی طریقے سے تصدیق تو ہے لیکن اعمال کا اہتمام نہیں ہے وہ تصدیق ناقص ہے تو تکمیل کا جہاں تک تعلق ہے اس میں اسلام کو ایمان کی ضرورت ہے ایمان کو اسلام کی ضرورت ہے ہم نے عرض کیا کہ اسلام موجود ہے یعنی اعمال کا اہتمام ہو رہا ہے لیکن تصدیق نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اعمال کا اہتمام تصدیق کے بغیر تو کافی نہیں ہے مفید نہیں ہے یہ اسی طریقے سے تصدیق موجود ہے لیکن اعمال سے لاپرواہی برتی جاتی ہے اعمال کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہ تصدیق نامکمل ہوگی تو تکمیل کے درجے میں اسلام کے ساتھ ایمان کا اعتبار کیا جائے گا ایمان کے ساتھ اسلام کا اعتبار کیا جائے گا اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ اگر موقع سوال کا ہو یا یہ کہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ان کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہو اد تما اس طرح کا وہ طرح کا اجتبا دونوں کو آپ بیان کر رہے ہیں ایک ساتھ تو وہاں آپ اسلام کی حقیقت اور بیان کریں گے ایمان کی حقیقت اور بیان کریں گے دونوں جدا جدا ہوں ادھر جمع اس طرح کا ایک ساتھ آپ دونوں کو ذکر کر رہے ہیں تو اس طرح کا ایمان کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے اسلام کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے ادھر طرح کا اور اگر علیحدہ علیحدہ ذکر ہے صرف ایمان کا ذکر ہے اور اسلام کا ذکر نہیں ہے تو وہاں ایمان کے بانا جو بیان کیے جائیں گے اس میں اسلام بھی داخل ہوگا یا اسلام کے جو بانا بیان کیے جائیں گے اس میں ایمان بھی داخل ہوگا اذا افطرا اجتماع افطرا کا یعنی صرف ایک کو بیان کر رہے دوسرے کو بیان نہیں کر رہے تو کے ہمارا یہ ہے کہ ایمان میں اسلام داخل ہوگا اور اسلام میں ایمان داخل ہوگا تو اگر موقع سوال کا ہے ایک تو وہاں بھی علیحدہ علیحدہ دونوں کی حقیقت بیان کی جائے گی یا دونوں کو اکٹھے ذکر کیا جا رہا ہے دونوں کا ایک ساتھ بیان ہو رہا ہے تو وہاں بھی دونوں کی حقیقت علیحدہ علیحدہ بیان کی جائے گی اور جہاں پر صرف ایک کو بیان کیا گیا ہے اور موقع سوال کا بھی نہیں ہے تو آپ اسلام کی تعریف اس طرح کریں کہ وہ ایمان بھی اس میں ایمان بھی آ جائے تو ٹھیک ہے کوئی بعض علماء نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فقیر اور مسکین کہ فقیر تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو مسکین اس کو کہتے ہیں جو بالکل کس کچھ نہ ہو ان دونوں کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے بیان کیے جائیں گے تو ان کے معنی علیحدہ علیحدہ ہوں مسکین کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے اور فقیر کے معنی علیحدہ بیان کیے جائیں گے لیکن اگر دونوں کا ایک جگہ ذکر نہ ہو صرف فقیر کا ذکر ہو رہا ہے یا صرف مسکین کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں اگر فقیر کے معنی میں مسکین کے معنی بھی آ جائیں تو کوئی حرط نہیں یا مسکین کے معنی میں فقیر کے معنی بھی آ جائے تو کوئی غرض نہیں وہی ہوگا ادھر اجتبا و اذا اجتبا کا پہلے عرض کر دیا گیا اسی کے مطابق یہ بھی یہ باتیں رہ گئی تھی یوں کہ یہ باقی تھی اب یہاں کتاب الایمان کو امام بخاری شروع کر رہے ہیں اور اس میں باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام اسلام ولاقمسن وہ کالن وہ ینقص وہ اگر تمیر لوٹائی جائے اسلام کی طرف تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا اگر ہوا کی ضمیر اسلام کی طرف لوٹائی جائے تو پھر ہوا قولن و فیلن ٹھیک ہے اس لیے کہ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق بھی داخل ہے اور اقام صلاح زکا جو اعمال ہے وہ بھی داخل اور بھی تو ان کو سو بھی صحیح ہو جائے گا اس لیے کہ وہ قول اور فیل کا جب مجموعہ ہے تو قول اور فیل کے اندر تو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور اگر ہوا جب لیکن اشکال یہ ہوگا پھر سن لو کہ ہوا کی ضمیر اگر اسلام کی طرف لوٹائی جائے کیونکہ وہ قریب ہے بنیل اسلام اور خمسن سن وہ قول یہ اسلام ماقبل میں قریب میں گزرا ہے اس کی طرف آپ دنی لوٹائیں گے تو وہ قلون و فیلون بھی ٹھیک ہوگا اور وہ عزیز و انخصو بھی ٹھیک ہوگا لیکن بخاری کا مدعا تو ایمان کو مرکب ثابت کرنا ہے اور ایمان کو یزید و انخصو کا مستاق بتانا ہے تو وہ تو ثابت نہیں ہوگا دعویٰ تو ہے ایمان کے مرکب ہونے کا اور دعوی ہے ایمان کے قابل زیادہ و نقصان ہونے کا اور ضمیر لوٹ رہی ہے اسلام کی طرف تو پھر ایمان کے لیے یہ دعوی ثابت نہیں ہوں گے تو اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ ہوا کی زمیر جو کتاب المان میں ایمان ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اگر بنی الاسلام علاقم جو ساتھ ساتھ ہے اس اسلام کی طرف زمین لوٹائی جائے تو وہ قولن و فیلن بھی ٹھیک ہے و خصو بھی ٹھیک ہے لیکن اسلام کے لیے ترکیب اور قابل زیادہ تو نقصان ہونا وہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ ضمیر ایمان کی طرف نہیں اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ کہا گیا کہ نہیں صاحب یہ ضمیر جو ہے یہ حقیقت ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ کتاب المان کے اندر موجود ہے ایک اور بات بھی کہی گئی ہے اور وہ یہ کہ کتاب المان میں جو ایمان ہے اس کی طرف ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے یہی کافی ہے اور بخاری کے یہاں اسلام اور ایمان متحد ہیں تو لہذا جب اسلام کے لیے ترکیب اور قابل ریاست اور نقصان ہونا ثابت ہوگا تو ایمان کے لیے بھی ہو جائے گا ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ایمان کی طرف ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے یہی ٹھیک ہے اور اس سے ایمان کا مرکب ہونا اور قابل زیادہ تو نقصان ہونا ثابت ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ بخاری کے نقطۂ نظر سے اسلام اور ایمان متحد ہیں یا ایک دوسرے کو مستلزم یہ بھی ایک قول تو جب یہ متحد ہوں گے یا ایک دوسرے کو مستلزم ہوں گے تو اسلام کے لیے جب ترکیب ثابت ہو جائے گی اور قابل زیادت و نقصان ہونا ثابت ہو جائے گا تو ایمان کے لیے بھی ہو جائے گا اور دوسری بات ہوئی ہے کہ ضمیر ایمان کی طرف لوٹائی جائے اور وہ کتاب المان میں ہے اس میں پھر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو ہوا قول و فیلن سے تعبیر کیسے کیا گیا ایمان تو تصدیق کا نام ہے تو اس کے متعلق کہا گیا کہ نہیں یہاں قول عام ہے قول باللسان ہو یا قول بالقلب ہو لہذا تصدیق آ جائے گی بعض حضرات نے فیل کے اندر تعویل کی کہ فیل بالقلب ہو یا فیل بالجوارے ہو ظاہر ہے کہ اگر قول بالقلب مراد لیا جائے تو وہ تصدیق ہی ہے یا فعل بالقلب مراد لیا جائے تو وہ تصدیق ہی ہے تو یہ جو اشکال تھا کہ اگر زمیر ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے تو ایمان تو تصدیق کا نام ہے اور یہاں پر ہوا قلون وہ فیلون کہا جا رہا ہے تو اس اشکال کا جواب ہو گیا کہ قول میں تعویل کی جائے گی اس کو عام قرار دیا جائے گا کہ قول بالقلب ہو یا قول بل جوارے ہو یا فیل کو عام قرار دیا جائے گا کہ فیل بالقلب ہو یا بل جوارے اس کے بعد پھر آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ یہاں ترجمے کے تین جز ہیں ایک ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خمس یہ جزو اول ہے دوسرا جز ہے وہ ہوا قول و فیل اور تیسرا جز ہے یدید و خس تو آپ کو ان تینوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے کا حق حاصل ہوگا کہ بنیل اسلام والا خمس مستلزم ہے ہوا قول و فیل کو اور ہوا قول و فیل مستلزم ہے یہ و ویم خس بنی الاسلام والا خمس دال ہے اس بات پر کہ اس میں قول اور فعل دونوں موجود ہے اور قول اور فعل کا دونوں کا موجود ہونا کیونکہ اقوال میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے افعال کے اندر بھی کمی زیادتی ہوتی ہے لہذا وہ مستلزم ہے یہ دید و کو پہلا جز مستلزم ہے جزو ثانی کو اور جز ثانی ہو قول و فیل وہ مستلزم ہے قول جز سالس وسو یا آپ یوں کہہ دیں کہ جز سالس مرتب ہے جز ثانی پر اور جزو ثانی مرتب ہے جزو اول چاہے ادھر سے چلو کہ جزو اول مستلزم ہے جزو ثانی کو اور جزو ثانی مستلزم ہے جزو سالس کو اور چاہے یوں کہو کہ جزو سالس وہ متفر ہے مرتب ہے جزو ثانی پر اور جزو ثانی وہ مرتب ہے جزو اول پر آپ کو اختیار ہے جو طریقہ چاہے اختیار کریں اس کے بعد پھر امام بخاری نے قرآن مجید کی آیات کا ذکر شروع کیا ہے ان آیات کے حوالے سے گفتگو سے قبل ہم ایک بات آپ سے حضرت شیخ الہند کی عرض کرتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری میں جو یہاں ترجمے کے تین اجزاء بیان کیے ہیں ان سے ترکیب بھی بداحتن ثابت ہو رہی ہے اور قابل زیادہ تو نقصان ہونا بھی معلوم ہو رہا ہے ہوا قولم و فیلم سے ترکیب معلوم ہو رہی ہے و ہم سے قابل زیادہ تو نقصان ہونا معلوم ہو رہا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ و وفیل اور یدید و کو ذکر کر رہے ہیں اس سے ان کا مقصود کیا ہے یہ بات تو لکھی ہوئی ہے کہ وہ قول و فیلن یہ و انقص قول و فعل ترکیب پر دال ہے یزید و ونکش قابل زیادت و نقصان ہونے پر دال ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ذکر سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے یہ ہے سوچنے کی بات تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تین جماعتیں ہیں ایک جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایمان مرکب ہے اور اعمال ایمان کا جز اصلی ہے اور جز اصلی کے فوت ہونے سے کل فوت ہو جاتا ہے لہذا اگر کوئی آدمی مرتکب کبیرہ ہوگا تو عمل کا فقدان پایا جائے گا تو اس کے ایمان کی نفی ہو جائے گی یہ خوارج اور معتدلا کا مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اعمال اس کا جز ہے اور وہ جزو تزئینی نہیں ہے جزو ترکیبی اور جزو اصلی ہیں اور جزو تزئینی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی نفی سے کل کی نفی لازم نہیں آتی جیسے انسان ہے یہ اعضا اس کی حقیقت میں داخل نہیں آدمی کا ہاتھ نہ ہو تو بھی انسان آدمی کا کان نہ ہو تو بھی انسان آدمی کا پاؤں نہ ہو تو بھی انسان یہ آزا انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن انسان کی تکمیل تو ان سے ہوتی ہے مکمل انسان تو وہی ہوا جس کے ہاتھ بھی ہوں گے جس کے پاؤں بھی ہوں گے جس کے کان بھی ہوں گے تو یہ آدھا جس طریقے سے انسان کی حقیقت میں داخل نہیں لیکن انسان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے جو حضرات اعمال کو اجزاء تدینی کہتے ہیں ان کا نقطۂ نظر بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے انسان انسان کی مثال سمجھ میں آ گئی جیسے اس مثال سے یہ معلوم ہوا کہ آزا حقیقت انسان میں داخل نہیں لیکن انسان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے اسی طرح حضرات اہل حق کے یہاں اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے اور خوارج کا نقطۂ نظر اس کے خلاف ہے وہ ان اعمال کو اجائے تبیم تبدیلی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں یہ اجزائے ترکیبی ہے آپ اجزائے ترکیبی نام رکھے اصلی نام رکھے ان کے نزدیک یہ اجزاء ترکیبی اور اصلی ہیں اور جزو اصلی کا اور جزو ترکیبی کا قاعدہ یہ ہے کہ جز کے نہ ہونے سے کل کی نفی ہوتی ہے اگر جز نہیں ہوگا تو کل نہیں ہوگا تو لہذا ان کے نزدیک جو آدمی کبیرہ کا مستقب ہوگا تو عمل کی نفی لازم آئے گی اور ایمان کی نفی ہو جائے گی اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی نفی کے بعد خوارج جی کہتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا موتولہ کہتے ہیں کہ ایمان کی نفی تو ہو جائے گی لیکن وہ کفر میں داخل نہیں ہوگا وہ فاسق بنے گا اور یہ فاسق ان کے یہاں منزلت ہے بہرحال ایک جماعت تو یہ ہے دوسری ایک جماعت اور ہے وہ دوسری جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایمان نام تصدیق کا ہے آگے عمل عمل کی کوئی ضرورت اور یہ مشرق ہے گوا مرجیا کا ان کے یہاں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے اللہ تصیب تصدیق موجود ہے بس نجات کے لیے یہی کافی ہے معاشیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے تاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ایک تیسری جماعت دوسری جماعت اور تیسری جماعت وہ الحق کی ہے کہ ان کے یہاں اعمال اجزائے تدینیہ ہے ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے البتہ ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے مرجیا کا اگر آپ یہ کہیں کہ امام بخاری آداب کا رد کر رہے ہیں امام بخاری متقلمین کا رد کر رہے ہیں تو یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں اس لیے کہ محدثین اور متقلبین کے درمیان ایک فریق محدثین ہے دوسرا فریق متقلبین ہے اسی طرح ایک طرف اہداف ہے دوسری طرف عیب ثلاثہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تو اختلاف لفظی ہے وہ تو اختلاف لفظی ہے وہ اختلاف حقیقی ہے ہی نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی اگر مرتکب کبیرہ ہوتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے لیکن یہ اہل سنت کا فاسق مخلط فنڈاز نہیں ہوتا یہ جو اہل سنت کے یہاں فاسق ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدام اس کی بخشش کر دیں اور وہ دو زخم نہ جائے بہت لوگ ہو گئے کہ ان کو فاسق ہونے کے باوجود جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا براہ راست ان کی بخشش ہو جائے گی اور جو جہنم میں جائیں گے وہ مخلط نہیں ہوں گے یہ اہل سنت کا متفق مسئلہ ہے محتسین کا بھی ہے متقلین کا بھی ہے آداف کا بھی ہے عیدم میں کا بھی ہے کوئی اختلاف اس میں نہیں جب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو لہذا یہ کہنا کہ امام بخاری آناف کا رد کر رہے ہیں یا امام بخاری متقلمین کا رد کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے کیوں اور کیا گیا کہ ان کے یہاں تو ندا لفظی ہے حقیقی ہے ہی نہیں اور جب ندا لفظی ہے حقیقی نہیں ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے محققین میں کوئی اجازت نہیں دی یہ اہل تحقیق کے یہاں طے شدہ بات ہے کہ جہاں اختلاف لفظی ہوتا ہے اس کو دفع کرنے کی کوشش فضول ہے ایک بات دوسری ایک بات اور ہے اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں متقلین کی تردید مقصود ہے احناف کی تردید مقصود ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ محدثین کو اور کو معتزلہ اور خوارج کی سب میں کھڑا پڑے وہ بھی امال کو ایمان کا جد کہتے ہیں یہ بھی اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں اور آپ ندا لفظی باندھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جب آپ ندا لفظی باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جس طریقے سے معتدلہ خوارج وہ اعمال کو جد کرتے ہیں ایسے ہی محدثین کر اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احناف اور متکلمین وہ مرجیا کے شخص میں آ جائے کہ جیسے مرجیا نے یہ کہا ہے کہ تصدیق کافی ہے امال کی ضرورت نہیں آنا ہو متقلین بھی کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں تو اعمال کی نفی تو ان کی طرف سے بھی ہوئی نا یہ بھی ایمان کی تعریف تصدیق سے کرتے ہیں مرجیا بھی ایمان کی تعریف تصدیق سے کرتے ہیں مرجیا بھی کہتے ہیں اعمال کی ضرورت نہیں حنفیہ اور متقلین بھی کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں جب نہیں داخل ہیں تو ضرورت نہیں تو ان کا خوارج اور معتدلا کی صف میں پہنچ جانا آتا ہے اور اناف اور متقلمین کا مرجیا کی صف میں داخل ہونا لازم آتا ہے اور یہ بالبد غلط ہے نہ محدثین اور خوارج اور معتدلا کے ہم خیال ہیں اور نہ و آزاد وہ مرجیا کے ہم خیال اور اس کی مثال وہی ہے کہ فاسق کے بارے میں دونوں جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ ان کی بخشش ابتدان بھی ہو سکتی ہے اور اگر ابتدا نہ ہو تو بہرحال وہ مخلط فنار نہیں ہو یہ مسئلہ طے شدہ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو آیتیں ذکر کی ہیں ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں ایمان کا ذکر ہے اور کہیں ہدایت کا ذکر ہے ایمان کا نہیں کہیں ایمان کا ذکر ہے اور کہیں تقوا کا ذکر ہے ایمان کا ذکر نہیں کہیں اس میں شرا کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر نہیں کہیں اس میں دعا کا ذکر ہے اور ایمان کا ذکر نہیں یہ تراجم آئیں گے آپ کے سامنے ان تراجم میں ہر جگہ ایمان کا ذکر نہیں ہے کہیں ہدایت ہے کہیں تخوا ہے کہیں دین ہے کہیں دعا ہے کہیں شرا ہے کہیں منہاج ہے تو حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس سے امام بخاری ایمان کا مرکب ہونا اور اس کا قابل زیادہ تو نقصان ہونا کیسے ثابت کر رہے ہیں ایمان کا تو ذکر ہی نہیں وہاں تو ذکر دعا کا ہے وہاں تو ذکر ہدایت کا ہے وہاں تو ذکر تقوا کا ہے تو ان آنے والے والی آیات میں اور آنے والے گوا حوالہ جات میں کا ایمان کا ذکر ہر جگہ نہیں کئی جگہ ہے کئی جگہ نہیں ہدایت کا ذکر ہے تقوا کا ذکر ہے دعا کا ذکر ہے شرح کا ذکر ہے منہاج کا ذکر ہے تو جب ایمان کا ذکر نہیں اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے تو اس سے ایمان کی زیادتی اور نقصان کیسے ثابت ہوگا بالکل نہیں ہوگا لہذا غور کرنے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی اعمال کا اہتمام کرو چاہے بعنوان ایمان چاہے بعنوان اسلام چاہے بعنوان ہدایت چاہے بعنوان تقوی چاہے بعنوان دین مقصد ان کا یہ ہے کہ اعمال کا اہتمام ہونا چاہیے وہ اسلام ایمان کی ترکیب بیان کرنا نہیں چاہتے وہ ایمان کے قابل زیادہ تو نقصان ہونے کو بیان کرنا نہیں چاہتے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ یہاں جو آیات ذکر کیے گئی ہیں ان میں ہر جگہ ایمان کا ذکر نہیں ان میں ذکر ہے ایمان کا اور ذکر ہے ہدایت کا اور ذکر ہے تخوا کا اور ذکر ہے اطمینان قلب کا اور ذکر ہے دعا کا اور ذکر ہے شرا و مناج کا تو یہ تمام کی تمام چیزیں تو اس ایمان کے ماں سوا ان کے ذکر کرنے سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں ایمان کے مرکب ہونے کو اس کے قابل زیادہ تو نقصان ہونے کو ہر گرد بیان کرنا نہیں چاہتے بلکہ مرجیا کی تردید چاہتے اور وہ کس طرح وہ اس طرح کے بھائی عنوان چاہے ایمان کا ہو عنوان چاہے اسلام کا ہو عنوان چاہے ہدایت کا ہو عنوان چاہے تقوا کا ہو عنوان چاہے اطمینان کا ہو عنوان چاہے وہ دعا کا ہو ان عنوانات کے حوالے سے عمل کا اہتمام کیا جائے اور یہی رض مرزیا عمل کی نفی کرتے تھے امام بخاری عمل کے اہتمام کی ترغیب دے رہے ہیں وہ تو یہی کہتے تھے اطاط اللہ ولماسی اللہ سمجھ میں آئی بات ہے وہ یہیں تک رکھو